احمد ونوسلی علا رسولہ الکریم امبادو فاؤزب الہ منشی طان الم ربش رحلی صدری ویسرلی عمری من القدت یفقہ یقق ربی یسر ولاۃ وسر وطم بالخیر پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے آیت نمبر دو سو چونتیس سے دو سو بیالیس صورت البقرہ آیت number two thirty four two two forty two لفظی ترجمہ دہرائیں گے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اور جو لوگ سب تیار نہیں ہیں پڑھنے کے لیے ہاں؟ سب اونچی آواز سے پڑھیں گے آپ کے پارے کا پیج سیونٹی تھری ہے اس کے لاسٹ میں جو ہے چلیے دوبارہ دیکھتے ہیں ولزینہ اور جو لوگ کھول لیجیے آپ لوگ کوئی بات نہیں جی ریڈی ہیں سب چلیں اب بس ہم دوبارہ پھر شروع کریں گے ولزینہ اور جو لوگ یو تو وفات پا جائیں من کم تم میں سے ویزرونا اور وہ چھوڑ جائیں اسواجن بیویاں یا تربسنا وہ روکے رکھیں بیان ہننا اپنے آپ کو آتا چار اشہرن مہینے و اور اشرا دس دن دن یعنی ہم ایسے بول رہے ہیں لیکن لفظ اشرا کا معنی کیا ہوتا ہے دس فعزا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجل ہننا اپنی مدت کو یعنی جو عدت تھی ان کی فلا پس نہیں جناح علیکم گناہ تم پر فی اس میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن ہن اپنے معاملے میں بالمعروف دستور کے مطابق واللہ اور اللہ بیما اس سے جو تاملون تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے ولا جناح اور نہیں گناہ علیکم تم پر فی ما اس میں کہ اور تم اشارے میں کہو تم بھی اسے من خطبت نسائی عورتوں کو نکاح کا پیغام او یا اکنن تم تم چھپاؤ فی انفسکم اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں علیم اللہ معلوم ہے اللہ کو انکم کہ تم ستس گرو نہ ہننا تم ذکر کرو گے ان سے ولاکن اور لیکن لا تواعدو ہننا نہ قول و اقرار کرو ان سے دوسرا بھی اس کا ہو سکتا ہے اور نہ وعدے کرو ان سے سرن چھپا کر اللہ مگر تقولو یہ کہ کہو تم قولم معروفہ بات دستور کے مطابق ولا تعظیم اور نہ تم عزم کرو اقدتن نکاحی نکاح کی نکاح کی گرہ کا اس کو دوبارہ بھی ہم بولیں گے ولا اور نہ تعظم تم پختہ کرو اقدتن نکاحی نکاح کے عقد کو حتی یہاں تک کہ یبلغل کتابو پہنچ جائے لکھی ہوئی بات اجلہو اپنی مدت کو اس کا ایک اور مفہوم بھی کیا ہوگا یب لغل کتاب اجلہو اور پوری ہو جائے لکھی ہوئی بات والوں اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلمو جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے فروح بس ڈرو اس سے والمو اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے لا جناح علیکم نہیں گناہ تم پر کیسے پلٹتے ہیں لا جناح علیکم نہیں گناہ تم پر ان اگر طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو معلم اس سے پہلے کہ نہیں تمسو ہننا ہاتھ لگایا تم نے ان کو او یا تفریدو مقرر نہ کیا ہو لہن نہ فریدہ ان کے لیے مہر بت او ہننا اور کچھ خرچ دو ان کو اللم خوشحال پر قدر اس کی وسعت کے مطابق و المقتری اور تنگی والے پر قدر اس کی حیثیت کے مطابق متعم بالمعروف دینا ہے دستور کے مطابق حق کن حق ہے المحسنین نیک لوگوں پر و ان اور اگر تلق تمو ہننا طلاق دو تم ان کو من قبلی اس سے پہلے کے ان سوری من قبلی سوری پھر دوبارہ دیکھتے ہیں من قبلی ان اس سے پہلے کے تمسو ہننا ہاتھ لگاؤ تم ان کو وقت اور تحقیق فرد تم مقرر کیا تم نے لہن ان کے لیے فریدتن مہر فنسف پس نصف ہے ما فرد تم جو مقرر کیا تم نے اللہ مگر ان کے یا فونا وہ عورت درگزر کرے یا فونا وہ درگزر کریں او یا فولی بیدیہی اوقتاً سوری آدھا کر لیتے ہیں او یا فولی یا درگزر کرے وہ جس کے بیدیہی ہاتھ میں النقاہی گرا ہے نکاح کی ون تافو اور یہ کہ درگزر کرو تم اقربو للتقوی زیادہ قریب ہے تقوا کے ولا اور ناک تنسول فضلہ بھولو فضل کرنے کو بینکم درمیان اپنے ان اللہ بے شک اللہ تعالی بیما تعملون اس کو جو تم کر رہے ہو بصیر دیکھنے والا ہے حافظو حفاظت کرو الصلاواتی نمازوں کی وسلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی وقوم اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار بن کر فعن بس اگر خف تم خوف ہو تم کو فری جالن تو پیدل او یا رک بانن سوار فاض بس جب امین تم امن میں ہو تم فسکر کر اللہ تو یاد کرو اللہ کو کما جس طرح علمکم اس نے سکھایا تم کو مالم جو نہیں تکونو تھے تم تالمون تم جانتے ولدینہ اور جو لوگ یتوفونا وفات پا جائیں من کم تم میں سے و اور وہ چھوڑ جائیں ازواجن عورتیں وسیعتن وسیعت کرنا لی ازواجیہم اپنی بیویوں کے لیے متاعن خرچ الاخولی ایک سال تک غیر اخراج بغیر نکالے فعین پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں فلا جناح تو نہیں کچھ گناہ علیکم تم پر فی ماں اس معاملے میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے بارے میں مم معروف معروف طریقے سے واللہ اور اللہ تعالی عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے ولیل متعلقاتی اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متعاون نان نفقہ دینا ہے بالمعروفی دستور کے مطابق حکن حق ہے المتقین متقی لوگوں پر غزہ اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیتیں لعلکم تاکہ تم تاقلون تم سمجھ رکھو یا تم سمجھو بس